سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات کیے ان میں سے ایک سوال صدقے کے بارے میں تھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صدقے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی کون سی صورت سب سے زیادہ فضیلت والی ہے آپ نے فرمایا کم سرمائے والے آدمی کی محنت کا صدقہ یا فقیر کو پوشیدہ انداز میں صدقہ دینا افضل ہے حدیث نمبر چھتیس سو بتیس مثنت احمد